السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ کی لینگویج کیا ہے اس پہ کون سی لینگویج بولی جاتی ہے اور یہ بھی کہ انٹرنیٹ کی ہسٹری کیا ہے کون کون سے ایسے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے انٹرنیٹ کی لائف ٹائم میں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ آج وہ ہے جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انٹرنیٹ کا رول کیا ہے تو میرے نظریے میں انٹرنیٹ جو ہے اٹس این انیبلر پاکستان میں کچھ اٹریکٹیولی پرائزڈ ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں کلائنٹ ان کا جو ہے وہ نیو یارک سٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اس کلائنٹ کو جو کہ سات سمندر پار ہے سروس فراہم کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے بنا رہے ہیں کلائنٹ بھی بڑا خوش ہے کیونکہ اسے بڑی اچھی service at a very reasonable cost مل رہی ہے یہ کیوں کر پاسبل ہے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہے جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کی ایگزامپل میں دیکھا تھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم جو ہم سے خاصی دور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں اپنی انفارمیشن ان کو فراہم کر سکتے ہیں اور ان کی انفارمیشن خود دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہمارے کوئی سوال جواب ہوں تو وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں we can communicate with people who are sitting remote to us جو ہزاروں میل دور ہم سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں through email through instant messaging اور یہ بھی کہ اگر یہاں سے بہت دور ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں یہاں سے that is possible because of the internet میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اس پہ اپنی مرضی کے پروگرامز رن کر سکتا ہوں اس سے وہ کروا سکتا ہوں جو میں کروانا چاہتا ہوں all because of the internet so internet is is an enabler یہ جو دور دور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو انیبل کر سکتا کر دیتا ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکیں آپس میں کمپیوٹر ریسورسز شیئر کر سکیں تو یہی ہم کہیں گے کہ انٹرنیٹ جیسی چیز آج سے پہلے ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی آج تک ہیومن کائنڈ کی ہسٹری جو ہے اس میں کوئی ایسا ریسورس نہیں بنا which is shared by everybody on this planet which is accessible to everyone on this planet internet is that resource جہاں تک اس کے کی کیریکٹرسٹکس کا تعلق ہے ہم نے کہا کہ یہ گلوبل ہے ہر جگہ ہے دنیا میں اویلیبل اور یہ بھی کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو یہ خود بخود ڈیمیج کو ایک لحاظ سے کنٹرول کر سکتا ہے اگر کوئی پرابلم آ جائے کوئی ایرر آ جائے اس کو ایک کریکٹ کرنے کی کوشش بھی خود بخود کر سکتا ہے اور اس کی سپیڈ خاصی تیز ہے کیونکہ الیکٹرانک سگنلز جا رہے ہیں یا وہ آپٹیکلی جا رہے ہیں یا وہ الیکٹریکلی جا رہے ہیں یا یا پھر وہ تھرو فری اسپیس جا رہے ہیں لیکن خاصی تیز اسپیڈ پہ وہ جا سکتے ہیں یونیورسل ایکسس ہے یعنی جو فنکشنالٹی مجھے یہاں پہ اویلیبل ہے وہی ایک صاحب جو افریقہ میں بیٹھے ہیں ان کو اویلیبل ہے ایک اور صاحب جو الاسکا میں بیٹھے ہیں ان کو اویلیبل ہے ایک اور صاحب جو کوریا میں بیٹھے ہیں ان کو بھی وہی فنکشنالٹی اویلیبل ہے جو مجھے یہاں پہ اویلیبل ہے اور یہ بھی کہ اس کا گروتھ ریٹ جو ہے اٹس امیزنگ اتنا گروتھ ریٹ کسی ٹیکنالوجی کا آج تک نہیں ہوا تھا جتنی تیزی سے انٹرنیٹ نے ترقی کی ہے اور اس پہ فریڈم آف اسپیچ بھی ہے آپ جو چاہیں اس پہ کہہ سکتے ہیں سو فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کو غلط طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور صحیح طریقے سے بھی لیکن internet enables freedom of speech اور آخری چیز یہ کہ internet is all digital in the sense کہ اس پہ اگر کوئی ایررز آ جائیں ان کو کریکٹ کرنا آسان ہے اگر میں میسج یہاں سے وہاں بھیجوں بیچ میں نوائز کی وجہ سے کوئی ایرر آ جائے اس کو کریکٹ کرنا آسان ہے کیوں because of the digital nature digital messaging جب بھی ہوتی ہے اس میں ایررز کو کریکٹ کرنا بہ نسبت اینالاگ سسٹمس کے آسان ہوتا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ کن چیزوں سے بنا ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ورکس کے ملنے سے بنا ہوا ہے internetworks form one network internet یہ نیٹورک جو ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں آپس میں ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں لیکن from the users point of view یہ سارے کے سارے نیٹورک جو ہیں وہ صرف ایک نیٹورک لگتے ہیں یعنی ایک طرح کی بولی ہر جگہ بولی جاتی ہے اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میں انٹرنیٹ کا جو کمپوننٹ ہے کوئی بھی نیٹ ورک اس سے بات کرنا چاہوں تو مجھے کوئی نئی لینگویج کوئی نئی ادائیں نہیں سیکھنی پڑیں گی صرف ایک ہی بولی ہر جگہ پہ انٹرنیٹ پہ بولی جاتی ہے ہم نے کہا تھا کہ وہ بولی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹی سی پی آئی پی یعنی it's set of two protocols the transmission control protocol and the internet protocol T C P transmission control protocol یہ کرتی ہے کہ جب بھی انٹرنیٹ پہ ہم نے کوئی میسج بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے ہم حصے بکھرے کرتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں پیکٹس میں وہ ٹی سی پی کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ پیکٹس یہاں سے چلتے ہیں اور اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں تو ان کی جو راؤٹنگ ہوتی ہے ان کو جو رستہ جو پروٹوکال دکھاتی ہے that is called the internet protocol جب یہ پیکٹس اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ری اسمبل کر کے اوریجنل میسج جو ہے وہ ریکریٹ کیا جاتا ہے یہ کام جو ہے یہ ٹی سی پی کرتی ہے یعنی دا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال جہاں تک انٹرنیٹ کی ہسٹری کا تعلق ہے سکسٹی نائن میں اس کی ابتدا ہوئی تھی چھوٹا سا نیٹ ورک تھا وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرنے لگا لیکن اس کی گروتھ بہت تیز ہو گئی جب ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوا وہ ایونٹ یہ تھا کہ انٹرنیٹ کی بولی جو ہے اس کی لینگویج جو ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آئندہ سے انٹرنیٹ پہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں جتنے بھی نیٹ ورک ہیں جب وہ آپس میں بات کریں گے تو وہ صرف ایک لینگویج بولیں گے اور وہ ہوگی ٹی سی پی آئی پی اس کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہوئیں اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی گروتھ بہت ہی زیادہ تیز ہو گئی ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ جو تھا وہ تھا the invention of W W W the world wide web یہ انوینشن جو ہے یہ 1993 میں ہوئی اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنا آسان ہو گیا اور اس کو ایکسس کرنا ایون مور آسان ہو گیا جب 93 94 میں موزائک اور نیٹسکیپ کے براؤزر جو تھے وہ بنے یہ جو تھے یہ گرافیکل براؤزرس تھے اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے انٹرنیٹ کو ایکسس کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کے یوزرز کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے گرو کرنے لگی یعنی اور بھی تیزی سے گرو کرنے لگی اب یہاں تک یہ بات ہے کہ انٹرنیٹ پہ جب یہ یوزر جاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں آج کا لیکچر اس کے بارے میں ہے یعنی انٹرنیٹ پہ جو سروسز اویلیبل ہیں یوزرس کو آج ہم ان کی بات کریں گے وہ سروسز ہیں تو بہت سی لیکن ہم صرف اس میں سے چھ کے بارے میں آج تذکرہ کریں گے ایک ایف ٹی پی کے بارے میں ٹیل نیٹ کے بارے میں ویب کے بارے میں ای میل کے بارے میں انسٹنٹ میسجنگ کے بارے میں اور آخر میں وی او آئی پی اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم ان سروسز کا تذکرہ کریں ہم دیکھیں کہ سروسز کیا کرتی ہیں ہمارے لیے اور یہ کہ کس طرح کام کرتی ہیں ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی وہ یہ کہ انٹرنیٹ پہ بہت سارے کمپیوٹرز ہیں ان میں سے کسی ایک کمپیوٹر کو میں نے میسج بھیجنا ہو تو ظاہر ہے مجھے اس کا ایڈریس جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ پہ جو ایڈریسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو آج پہلی چیز جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ انٹرنیٹ ایڈریسنگ کی ہوگی دیکھیے نا عام اگر آپ نے میل یوز کرنی ہے یعنی آپ نے کسی کو خط بھیجنا ہے تو آپ خط لکھتے ہیں لفافے میں ڈالتے ہیں اس پہ ایڈریس لکھتے ہیں اور وہ جمع کرا دیتے ہیں پوسٹ آفس میں اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد وہ خط جو ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا ہے انٹرنیٹ میں بھی ایسا ہی کرنا ضروری ہے جہاں تک عام ایڈریسز کا تعلق ہے تو ہم اس پہ جس جن صاحب کو بھیج رہے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں اس کے علاوہ اسٹریٹ ایڈریس لکھتے ہیں سٹی لکھتے ہیں اور پوسٹ کوڈ بھی لکھتے ہیں انٹرنیٹ میں چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں بلکہ نسبتاً آسان ہے انٹرنیٹ میں ایک چیز جو تھوڑی سی ذرا مشکل ہے عام پوسٹ کے مقابلے میں وہ یہ کہ دیکھیے عام پوسٹ میں اگر آپ تھوڑا سا غلط بھی ایڈریس لکھتے ہیں یعنی آپ باقی سارا ایڈریس صحیح لکھیں پوسٹ کوڈ غلط کر دیں یا پھر صاحب کا نام جو ہے وہ غلط سپیل کر دیں یا پھر شہر کا نام غلط سپیل کر دیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خط جو ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے لیکن وہ پہنچ جائے گا جہاں پہ اسے پہنچنا چاہیے یعنی عام میں یہ جو پوسٹ آفس کے ذریعے ہوتی ہے اس میں the address need to be extremely precise لیکن جہاں تک انٹرنیٹ ایڈریسنگ کا تعلق ہے it has to be precise اگر اس میں ذرا سا بھی ذرا سا بال کا بھی فرق آ جائے گا تو آپ کا میسج وہاں نہیں پہنچے گا جہاں پہ آپ انٹینڈ کر رہے تھے انٹرنیٹ پہ جب ہم ایڈریسنگ کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی اسکیمس ہمیں نظر آتی ہیں ایک ٹائپ کے ایڈریس وہ they consist of numbers only انہیں ہم کہتے ہیں آئی پی ایڈریسز دوسری ٹائپ کے ایڈریسز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈی این ایس ایڈریسز تو آج ہم ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے اس میں سے آئی پی ایڈریسنگ جو ہے وہ زیادہ فنڈامنٹل ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے بھائی انٹرنیٹ پہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں یا پھر کسی بھی نیٹ ورک پہ کسی بھی T C P I P network پہ جتنے بھی کمپیوٹر ہوں ان کو ہم ایک یونیک آئیڈینٹیفائر دے دیتے ہیں ان کا ایک یونیک نام رکھ دیتے ہیں وہ نام کیا کہلاتا ہے دیٹ از کال دا آئی پی ایڈریس یعنی دا انٹرنیٹ پروٹوکال ایڈریس اور یہ آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے یہ بتیس بٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے جس کے ہم چار حصے کرتے ہیں آٹھ آٹھ بٹ کے ہر حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ آٹھ آٹھ بٹ کا ہے وہ زیرو سے دو سو پچپن تک کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے تو جب ان کو لکھتے ہیں تو ہم پہلا حصہ لکھتے ہیں پھر ہم ایک ڈاٹ لگاتے ہیں دوسرا حصہ لکھتے ہیں ڈاٹ لگاتے ہیں تیسرا حصہ لکھتے ہیں ڈاٹ لگاتے ہیں اور چوتھا حصہ سو آٹھ بٹ ڈاٹ آٹھ بٹ ڈاٹ آٹھ بٹ ڈاٹ آٹھ بٹ اس طرح کر کے ہم آئی پی ایڈریسز کو لکھتے ہیں this is the format for I P addresses اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا two zero three dot two fifteen dot one seven seven dot thirty three یہ ایک انٹرنیٹ ایڈریس ہے ہم شور آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہوگا لیکن آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ ویو کا جو ویب سرور ہے یہ اس کا ایڈریس میں نے اس کا آئی پی ایڈریس میں نے بھی آپ کو بتایا تو اگین چار number separated by full stops. That is the format of IP addresses. اچھا ابھی میں نے سرور کی بات کی ویب سرور کی بات کی کبھی کبھی ہم سرور کی بات کرتے ہیں کبھی ہم کلائنٹ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے ان میں فرق کیا ہے ایک سرور جو انٹرنیٹ پہ ہے اور ایک کلائنٹ جو انٹرنیٹ پہ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق آسان ہے سرور ذرا طاقتور سے کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے سرو کرنا یعنی کلائنٹ سے ان کے پاس ریکویسٹ جاتی ہیں وہ اس کے جواب میں اس اس ریکویسٹ کو سرو کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواب آپ کو بھیجتے ہیں تو کلائنٹ اور سرور میں یہ فرق ہے میں جب گھر سے انٹرنیٹ کو ایکسس کرتا ہوں تو میرا کمپیوٹر چھوٹا سا کمپیوٹر ہے وہ کسی اور کو کوئی انفارمیشن فراہم نہیں کر سکتا وہ ایک کلائنٹ ہے لیکن عموماً میں انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف سرورز کو ایکسیس کرتا ہوں وہاں پہ اگر میں نے ویب کی کوئی انفارمیشن دیکھنی ہو یا پہ یا پھر میں نے وہاں پہ ایف ٹی پی کے ذریعے کوئی کام کرنا ہو تو وہ جو ہیں وہ سرور کہلاتے ہیں وہ میرے لیے یعنی کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو دا ڈفرینس اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سرورز ہوتے ہیں اور کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں سرورز سرو دا کلائنٹس اب جہاں تک آئی پی ایڈریس کا تعلق ہے وہ انٹرنیٹ پہ ان کا کیا کام ہے یا کسی بھی ٹی سی پی آئی نیٹورک پہ ان کا کیا کام ہے جیسے میں نے بتایا وہ یونیک آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ اگر کہیں سے بھی کہیں اور میسج بھیجنا ہو تو سب سے پہلے اس پیکٹ کو جو ہے نا اس میں آپ لکھتے ہیں ڈیسٹینیشن کا ایڈریس اور اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے وہ آئی پی ایڈریس کا فارمیٹ ہوتا ہے تو یہ کوئی بھی آئی پی ایڈریس جو ہے اس پہ اگر آپ نے میسج بھیجنا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آئی پی ایڈریسز جو ہوتے ہیں یونیک ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ پہ آٹھ کمپیوٹر ہیں ان کا ایک ہی آئی پی ایڈریس ہو دیٹ از ناٹ پاسبل آپ خود سوچیں اگر ایسا ہو تو یہ جو میں ایک پیکٹ بھیج رہا ہوں یہ کس طرح پہنچے گا ان میں سے آٹھ میں سے کس پہ پہنچے گا مسئلہ ہو جائے گا اس سے تو تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ انٹرنیٹ پہ جتنے بھی آئی پی ایڈریسز ہیں all of them they have to be unique اچھا اگر میں ایک اپنا اپنی ایک آرگنائزیشن ہے اس میں ایک نیٹ ورک بناتا ہوں اس میں میں کوئی بھی آئی پی ایڈریس کسی بھی مشین کو دے سکتا ہوں کسی بھی کمپیوٹر کو دے سکتا ہوں کیونکہ اگر وہ نیٹ ورک جو آئسولیٹڈ ہے انٹرنیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں میں ہر مشین کو کون سا آئی پی ایڈریس دیتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اپنا جو میرا پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس میں دو مشینوں کو ایک ایڈریس کبھی نہیں دوں گا یعنی اگر میرا اپنا چھوٹا سا پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس میں بھی address have to be unique لیکن اگر میں اس نیٹ ورک کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا چاہوں تو یہ ضرور ہے کہ میں ایسے یونیک اور ایسے registered I P addresses use کروں اپنے نیٹ ورک میں کہ جو کلیش نہ کریں کسی اور کے آئی پی ایڈریس سے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو وی یو کا کا جو پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس میں کوئی مشین ہو اس کا آئی پی نمبر وہی ہو جو ولانوا یونیورسٹی پہ کسی مشین کا ہے یا پھر وہ اسکرینٹن یونیورسٹی میں کسی مشین کا یا پھر پنجاب یونیورسٹی میں کسی مشین کا ہے گڑبڑ ہو جائے گی اس سے تو uniqueness of I P addresses this is very very important اب جناب آئی پی ایڈریسز کی ہم نے بات کی تو یہ تو ایک ایڈریسنگ اسکیم ہے وچ از پیورلی نومیریکل ایک اور بھی ایڈریسنگ اسکیم ہے اور وہ کہلاتی ہے ڈومین نیم ایڈریسنگ اسکیم یا پھر ڈومین نیم سسٹم اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے آئی پی ایڈریسز میں ایک بڑی گڑبڑ ہے کہ اٹس پیورلی نومیریکل اس میں صرف نمبر ہیں ہیومنس کے لیے نمبرز کو یاد کرنا خاصا مشکل ہے تو ہم کرتے یہ ہیں کہ وہ جو ہر نمبر ہے اس کو ایک easy to remember meaningful سا لیبل اسائن کر دیتے ہیں جس طرح میں نے ابھی جو آپ کو بتایا تھا 203.215.177.33 یہ یاد کرنا مشکل ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں www.vu.edu.pk کے یہ یاد کرنا آسان ہے تو یہ جو دوسرا ایڈریس میں نے بولا اٹس اے ڈومین نیم یہ زیادہ آسان ہے ہیومنس کے لیے یاد کرنا اس لیے جب ہیومنس کمیونیکیٹ آپس میں کرتے ہیں تو وہ ڈومین نیمز کے ذریعے کرتے ہیں وہ آئی پی ایڈریسز کی بات نہیں کرتے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ڈومین نیم یوز کرنا ہے اور وہ کسی کمپیوٹر پہ کرنا ہے at some level that domain name has to be converted into an I P address تو یہ ڈومین نیم جو ہے یہ صرف لیبل ہوتا ہے اصل ایڈریس جو ہے یہ پھر بھی آئی پی ایڈریس ہی ہوتا ہے ڈومین نیم جو ہے وہ ہیومنس کی سہولت کے لیے ہیں لیکن underneath that the I P address system is the fundamental addressing system تو یہ ڈومین نیم سسٹم جو ہے یہ کیسے چلتا ہے اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ کوئی بھی نیٹ ورک ہو جس طرح اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میرا نیٹ ورک جو ہے اس میں میرا آئی ایس پی بھی شامل ہے تو اگر میں اس پہ جا کے W W W dot V U dot edu dot P K کہتا ہوں تو میرے آئی ایس پی کے پاس ایک سرور پڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں ہم ڈومین نیم سرور وہ سرور کیا کرتا ہے اس کو جب بھی میں یہ بھیجتا ہوں نا W W W dot V U dot E U dot P K تو وہ مجھے فوراً اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس سے ریلیٹڈ جو آئی پی ایڈریس ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے تو ڈومین نیم سروس کیا کرتے ہیں وہ صرف ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ لیتے ہیں ڈی این ایس یعنی ڈومین نیم سسٹم والے ایڈریس لیتے ہیں اور اس کو آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرتے ہیں اب جیسے میں نے بتایا کہ میرے آئی ایس پی کے پاس ایک ایسا ڈی این ایس سرور پڑا ہوا ہے ایک سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک سینٹرل کمپیوٹر لے لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ جہاں بھی کسی کو یہ ٹرانسلیشن کرانی ہے ڈی این ایس سے آئی پی میں تو وہ اس کمپیوٹر کو ایک میسج بھیج دے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو واپس کر دیں تو یہ لگتا تو بڑا اچھا سا ہے کہ ایک سینٹرل ایک لحاظ سے کنٹرول ہو جائے گا ڈومین نیم سسٹم پہ لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ دنیا میں روزانہ billions of D N S to I P translation ہوتی ہیں بلینس اب آپ کیسے اتنا بڑا ایک زبردست سا کمپیوٹر بنائیں گے کہ جو ان بلینز آف کو کو ہینڈل کر سکے اور لوگوں ڈیلیز بھی نہ آئے اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو ڈی این ایس ایڈریس اور آئی پی ایڈریس ان کا ریلیشن شپ جو ہے نا چینج ہوتا رہتا ہے آج میری مشین اس کا آئی پی ایڈریس کچھ ہے تو ہو سکتا ہے کل میں اسے چینج کر لوں اور میں چاہوں کہ اس کا ڈومین نیم وہی رہے اس کا جو آئی پی ایڈریس چینج ہو یعنی ریلیشن شپ کو میں چینج کرتا ہوں تو ایسی چینجز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہوتی رہتی ہیں تو وہی سرور جو ایک سینٹرل سرور جس کی ہم نے بات کی that server can not keep track of all those changes it's very difficult تو اس کا سولوشن کیا ہے اس کا سولوشن یہ ہے کہ بجائے ایک سینٹرل ٹرانسلیشن اتھارٹی کے انٹرنیٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں یہ ڈی این ایس سرور جو ہیں یہ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ بے شمار ڈومین سرورس ہیں ہر آئی ایس پی کے پاس کم از کم ایک ضرور ہوتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ اگر میں نے ایک ڈومین نیم بھیجا ہے تو میرے آئی ایس پی جو ہے وہ اپنے ٹیبل میں دیکھے گا اگر اس کا ڈومین نیم وہاں پہ ایگزٹ کرتا ہوگا اس کی ٹرانسلیشن کر کے مجھے بھجوا دے گا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ایسا ڈومین نیم بھیجوں جو اس کے پاس اس نے کبھی سنا ہی نہ اس کا تذکرہ تو بڑی آسان سی چیز ہے وہ کسی اور ڈومین نیم سروس کو ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ بھائی صاحب اس کا مجھے پتا نہیں آپ مجھے بتا دیں اگر اس کے پاس بھی جواب نہیں تو وہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے تو ڈومین نیم سسٹم جو ہے یہ ڈومین نیم سروس کے بل پہ چلتا ہے اور بے شمار ڈومین نیم سروس ہیں انٹرنیٹ پہ اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈلی اور کوپریٹولی ڈومین نیم سے آئی پی کی طرف ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں تو جناب یہ تو انٹرنیٹ ایڈریسنگ کی ہم نے بات کر لی کہ I P address is the fundamental address لیکن ہیومنس کی آسانی کے لیے ہم نے یہ ڈی این ایس والی اسکیم بھی شروع کی ہوئی ہے تو اب ہمیں ایڈریسنگ کا پتہ لگ گیا اب ہم آج کے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں اب ہم انٹرنیٹ سروسز کی بات کرتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم ان میں سے صرف چھ کا آج تذکرہ کریں گے یہ چھ جو ہیں یہ F T P telnet web email instant messaging اور آئی پی ہیں اس کے علاوہ اور بھی سروسز ہیں اس کا اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں کہ ان کا ہم تذکرہ کر سکیں I was very interest in six so that's why I'm going to talk about the six only سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایف ٹی پی کی فائل ٹرانسفر پروٹوکال اس کا نام ہے اسی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پروٹوکال کس لیے ہے اس پروٹوکال کا بڑا سادہ سا مقصد ہے کہ دو کمپیوٹرز ہیں کسی T C P I P network پہ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا internet is a T C P I P network لیکن یہ دو کمپیوٹر جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ انٹرنیٹ پہ ہو کسی بھی T C P I P network پہ دو کمپیوٹرز ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں through a T C P I P connection تو ایک کمپیوٹر سے دوسرے پہ میں نے ایک فائل ٹرانسفر کرنی ہے اس کے لیے جو میں پروٹوکال یوز کرتا ہوں that is called F T P اور the file transfer protocol F T P میں بعض سادی سے کمانڈز ہیں جس کے ذریعے میں فائلز اس کمپیوٹر سے کسی دوسرے پہ یا پھر وہاں سے اس کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں نہ صرف یہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ جو ریموٹ کنٹرول ریموٹ کمپیوٹر ہے اس میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ کون کون سی ڈائریکٹریز ہیں ہر ڈائریکٹری میں کیا کچھ رکھا ہے میں ڈائریکٹریز کو یہاں سے وہاں موو بھی کر سکتا ہوں میں ری نیم بھی ڈائریکٹریز کو کر سکتا ہوں تو ایف ٹی پی جو ہے اس اس کا کا ایک یوز یوز کیا ہوگا آج کل یہ ہے اور میں اسے اکثر تو نہیں لیکن بعض اوقات ضرور کرتا ہوں مہینے میں ایک آدھ دفعہ وہ یہ کہ جو میری ویب سائٹ ہے وہ تو ایک ویب سائٹوں پہ پڑی ہوئی ہے تو میں جب گھر سے ایک نئی فائل اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا چاہوں تو I use the F T P protocol میرے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ ایف ٹی پی پروٹوکال کے ذریعے میرے گھر والے کمپیوٹر کو اس ریموٹ ویب سرور سے کنیکٹ کرتا ہے تو پھر میں اپنے گھر والے کمپیوٹر سے اس ریموٹ کمپیوٹر پہ فائلز کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اور آپ نے بھی یہ کام کیا ہے جب آپ نے اپنا ویب پیج بنایا تھا آپ نے ایف ٹی پی ہی ایک لحاظ سے یوز کی تھی تو یہ تو تھی F T P next protocol جو ہے وہ ٹیلنیٹ ہے telnet is a much more powerful protocol دیکھیے ایف ٹی پی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر یہی آپ کر سکتے ہیں لیکن ٹیلنٹ کے ذریعے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک ریموٹ کمپیوٹر ہے آپ اس کمپیوٹر پہ لاگ ان کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے so with telnet you can log in to remote remote computer اور اس پہ آپ اگر چاہیں تو پروگرام رن کر سکتے ہیں اس پہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کہ لوکل یوزر اس ریموٹ کمپیوٹر کر سکے so that is telnet telnet is much more powerful اسی لیے کمپیوٹر سیکورٹی کے لیے اکثر اوقات یہی کیا جاتا ہے کہ ٹیل نیٹ جو ہے اس کو کمپیوٹرس پہ ڈسیبل کر دیا جاتا ہے بیکاز یہ جو سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا ان کے جو کمپیوٹر ہیں اسپیشلی جو مین سرورز ہیں ان پہ کوئی باہر سے آ کے انہیں کنٹرول کر سکے ان پہ کوئی کام کر سکے تو ٹیل نیٹ کا ٹیپیکل یوز آج کل یہی ہے کہ میرا ایک ویب سرور ہے اس کو میں کنفیگر کرنا چاہتا ہوں وہ میرا ویب سرور فرض کریں کیلیفورنیا میں پڑا ہوا ہے تو میں گھر بیٹھے یہاں پہ پاکستان سے اس کو کنفیگر کرنا چاہتا ہوں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ویب سرور کا مالک جو ہے مجھے ٹیل نیٹ ایکسیز دے دیتا ہے اس ویب سرور پہ تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کو کنفیگر کر سکتا ہوں اس پہ ٹیسٹنگ کر سکتا ہوں اور بہت سے کام کر سکتا ہوں so telnet allows us to run programs on a remote computer اس کے بعد جناب ویب کا آپ تذکرہ کرتے ہیں ویب جیسے میں نے بتایا تھا کہ that is it's a tremendous information resource ایسی چیز آج تک ہیومن کائنڈ کی ہسٹری میں نہیں ہوئی تھی ایسا انفارمیشن ریسورس آج تک ہیومن کائنڈ کی ہسٹری میں کبھی نہیں بنا تھا کہ ایک عظیم human resource but shared and accessible to most everybody who have access to the internet تو اس میں کیا ہوتا ہے ویب میں یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی ایک آئٹم ہے کہیں ویب پہ مجھے نہیں پتا کہ وہ امریکہ میں پڑھا ہے برطانیہ میں پڑھا ہے کراچی میں پڑھا ہے اسلام آباد میں پڑھا ہے مجھے یہ نہیں پتا وہ کہاں پہ کس مشین پہ پڑھا ہوا ہے لیکن مجھے اس کا ویب ایڈریس معلوم ہے تو میں کرتا یہی ہوں کہ اس اس ویب ایڈریس کو یوز کرتے کر کے میں اس انفارمیشن آئٹم کو ایکسیس کر لیتا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو کہ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ پروسیس بتاؤں جس کے ذریعے ویب جو ہے وہ فائل مجھے لا کے دے گا پہلے ذرا اس یہ جو ویب ایڈریس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں ایگزامپل ہم یہی لیتے ہیں کہ H C T P W W W dot V U dot edu dot P K slash C H slash index dot H T M L کہ یہ جو ویب ایڈریس ہے اس کو ذرا ہم ڈائسیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف حصے کون سے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے تو جناب اس کے تین حصے ہیں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ شروع والا یعنی ایچ ٹی ٹی پی ہے یہ حصہ میں بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس ڈاکیومنٹ کو ایکسس کرنا ہے تو آپ کو کون سی پروٹوکال یوز کرنی چاہیے تو یہ حصہ میں بتا رہا ہے کہ جناب H T T P protocol وہ یوز کریں یہ حصہ جو اور بھی بات چیز ہو سکتا ہے گوفر بھی ہو سکتا ہے یہ ایف ٹی پی بھی ہو سکتا ہے اور بھی بتری چیزیں ہو سکتا ہے لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ فائل ایکسس کرنی ہے تو آپ نے ایچ ٹی ٹی پی کی پروٹوکال یوز کرنی ہے اس کا جو مڈل کا حصہ ہے یعنی دوسرا حصہ وہ ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کا ای ڈی ڈاٹ پی کے یہ ایک سرور کا ایڈریس ہے کہ اگر آپ نے فائل کرنی ہے تو پہلے اس سرور پہ آپ پہنچ جائیں یہ فائل جو ہے اس سرور پہ پڑی ہوئی ہے اور آخری جو اس ویب ایڈریس کا حصہ وہ ہے C S index dot H T M L یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے یہ index dot H T M L ایکس کرنی ہے یہ سرور پہ پڑی ہوئی ہے لیکن یہ اس کی سی ایس ڈائریکٹری میں پڑی ہوئی ہے تو اگین عموماً جو ویب کے ایڈریسز ہوتے ہیں یعنی یو آر ایلز ہوتے ہیں ان کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ جو ہے پروٹوکال بتاتا ہے دوسرا سرور کا نام بتاتا ہے اور آخری حصہ بتاتا ہے کہ اس سرور پہ کہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے اب ذرا آپ ذرا ہم یہ پروسیس دیکھتے ہیں کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوں میں نے یہ والا یو آر ایل اپنے براؤزر میں انٹر کیا تو پھر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں گھر والے کمپیوٹر کو آن کرتا ہوں اس میں براؤزر کو لانچ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں یہ W double H T T P W W W dot V U dot edu dot P K slash C S slash index dot H T M L ڈالتا ہوں تو جو ہی میرے براؤزر کو یہ ایڈریس ملتا ہے براؤزر فوراً اس کے تین حصے کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جناب اس کا پروٹوکال کا حصہ کون سا ہے اس کے سرور نیم کا حصہ کون سا ہے اور اس کی ڈائریکٹری اور فائل نیم کا حصہ کون سا ہے تو پروٹوکال کے ذریعے اسے پتا ہے کہ اچھا میں نے جس سرور سے بات کرنی ہے میں نے اس سے ایچ ٹی ٹی پی میں بات کروں گا یعنی اس پروٹوکال کے ذریعے میں اس سرور سے بات کروں گا اس کے بعد یہ کہ ایچ ٹی ٹی پی سے تو کرنی ہے لیکن سرور جو ہے اس کا تو ہمیں صرف ڈومین نہیں ملا اور آپ کو پتا ہے کمیونیکیشن تو ہوتی ہے آئی پی ایڈریسز کے ذریعے تو پھر میرا جو کمپیوٹر جو ہے اور میرے کمپیوٹر میں جو براؤزر چل رہا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ کسی ڈومین نیم سرور کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ڈومین نیم ہے اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے تو ڈومین نیم سرور جو ہے وہ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ میرے براؤزر کے پاس بھیج دیتا ہے نیکسٹ کام براؤزر یہ کرتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس سرور کو تلاش کرتا ہے اب اس کے پاس آئی پی ایڈریس تو ہے ہی تو وہ یہ اس آئی پی ایڈریس والا سرور جو ہے اس کو انٹرنیٹ پہ تلاش کرتا ہے تو جب وہ اسے مل جاتا ہے تو اسے کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ اسلام علیکم آؤ کچھ گپ شپ کرتے ہیں جب یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو یہ جو براؤزر ہے میرا یہ ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے یہ ریکویسٹ کیا بھیجتا ہے یہ ایک گیٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے گیٹ ریکویسٹ جو ہے وہ ایچ ٹی پی میں ڈیفائن کی گئی ہے تو یہ گیٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے کہتا ہے جناب get C S slash index dot H T M L جب یہ جو ویب سرور جو میرے سے ریموٹ پڑا ہوا ہے جب اس کو یہ گیٹ کمانڈ ملتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ C S dot index dot H T M L کو گیٹ کرنا ہے تو یہ فوراً اس فائل کو دیکھتا ہے اس کو پکڑتا ہے اور اس کو ٹرانسمٹ کر دیتا ہے میرے براؤزر کے پاس تو میرا براؤزر جو ہے اس کو یہ ٹرانسمیٹڈ فائل مل جاتی ہے وہ اس فائل کو پڑھتا ہے اس کو پارس کرتا ہے اور اس کو پھر براؤزر میں ڈسپلے کر دیتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈی این ایس سرور سے پھر ہم کنیکشن قائم کرتے ہیں پھر کنیکشن قائم کر کے ہم سرور کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے اور آخر میں وہ چیز ہمارے پاس جب پہنچتی ہے تو ہم اس کو اپنے براؤزر پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں تو اس طرح ویب کام کرتا ہے تو جناب یہ تو مختصر سی بات تھی کہ ہاؤ دا ویب ورکس اب ہم بات کرتے ہیں ای میل کی ای میل کیا ہے بڑی سادی سی چیز ہے it is computer to computer messaging بڑی انکسپینسو ہے خاصی تیز ہے لیکن اتنی بھی تیز نہیں ہے اس سے بھی ایک تیز ٹیکنالوجی ہے اس کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے لیکن ای میل کے بارے میں جو میرے خیال میں سب سے اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہی کہ it's very very inexpensive تو اسی وجہ سے شاید یہ سب سے پاپولر ایکٹیویٹی ہے آج کل کے انٹرنیٹ پہ ایون ویب سرفنگ سے بھی زیادہ پاپولر ایکٹیویٹی جو آج کل ویب پہ ہے جو آج کے انٹرنیٹ پہ ہے وہ ہے ای میل اور ابھی تو ہے لیکن میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد اس کی یہ جو لیڈرشپ ہے یہ چھن جائے گی میرے خیال میں انسٹنٹ میسیجنگ جو ہے وہ ای میل سے ذرا آگے نکل جائے گی اس سے اس کو اوور ٹیک کر جائے گی لیکن اب بھی اور فیوچر میں بھی ایسا ہوگا کہ اب بھی billions of email messages they are exchange on the internet every day ایک دن میں کئی بلین میسیجز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے یوزرز ایکسچینج کرتے ہیں so it's a very very important technology so that's why we should know about it پہلی بات اس کے بارے میں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کام کیسے کرتا ہے how does the email system work اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کام کیسے کرتا ہے پہلے یہ ای میل سسٹم جو ہے اس کے تین جو کی حصے ہیں تین جو کی کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلا حصہ تو جناب ای میل کلائنٹ ہے دوسرا S M T P server اور تیسرا جو ہے وہ پاپ تھری سرور کہلاتا ہے تو آئیے ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں ای میل کلائنٹ جو ہیں وہ کس لیے یوز ہوتے ہیں وہ اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ ای میل لکھ سکتے ہیں ای میل ریسیو کر سکتے ہیں ای میل بھیج سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ ریسیوڈ ای میل ہو اس کو ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں اس کی ایگزامپلس بے شمار ہیں لیکن جو زیادہ پاپولر ہیں ان میں آؤٹ لک شامل ہے آؤٹ لک ایکسپریس ہے نیٹسکیپ کمیونیکیٹر ہے ہاٹ میل ہے یاہو میل ہے these are some of the popular email clients next چیز جو ہے وہ ہے S M T P server S M T P stand for simple mail transfer protocol تو یہ پروٹوکال کس لیے یوز ہوتی ہے اس کے ذریعے کسی بھی T C P I P network پہ آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں اور میسیجز ریسیو کر سکتے ہیں دونوں کام کرتی ہے آخری جو کمپوننٹ ہم نے کسی ای میل سسٹم کا بتایا تھا وہ تھا پاپ تھری سرور پاپ تھری جو ہے it stand for post office protocol یہ مجھے معلوم نہیں کہ تھری کہاں سے آیا ظاہر ہے کہ پہلے کوئی پاپ ون ہوگا ٹو ہوگا اب تھری پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ ہے پوسٹ آفس پروٹوکال تو پوسٹ آفس پروٹوکال کیا کرتی ہے یہ یوزرس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کے ذریعے یوزرس کے یوزرس کے لیے میل کو ریسیو کرنا ای میل کو ریسیو کرنا آسان ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے پاپ تھری سرور یوز کرنا ہے تو اس پہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جتنے بھی صاحبان کا کسی پاپ تھری سرور پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کے لیے پاپ تھری سرور جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ فائل بنا دیتا ہے so one text file per user بنا دیتا ہے جتنے بھی آپ کے میسیجز آتے ہیں سارے کے سارے اسی ایک فائل میں ہوتے ہیں پہلا میسج اوپر ہوتا ہے دوسرا اس سے نیچے سو ون سو فورتھ تو پر یوزر صرف ایک فائل ہوتی ہے تو ای میل کلائنٹ کا کام کیا ہوتا ہے ای میل کلائنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پاپ تھری سرور سے بات کرتا ہے اس ٹیکس فائل کو دیکھتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ کوئی نیا میسج تو نہیں ہے اگر کوئی نیا میسج ہو تو اس کو وہ اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے یوزر کے کمپیوٹر پہ اسے ڈسپلے کر دیتا ہے تو جناب تین حصے email client S M T P server اور آخر میں پاپ تھری سرور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں فرض کریں کہ ہم نے ایک ای میل میسج بھیجنا ہے کسی دوسرے یوزر کو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے اپنا کمپیوٹر آن کریں گے اس میں ای میل کلائنٹ جو ہے اس کو فائر اپ کریں گے اس کو لانچ کریں گے ہم اس میں اپنا ای میل میسج لکھیں گے اور اس کے بعد ہم سینڈ کا بٹن دبائیں گے تو S M T P server جو ہے نا اب وہ ان پلے آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو میرا ای میل کلائنٹ ہے وہ کانٹیکٹ کرے گا اس کا جو S M T P server ہے اس سے S M T P server سے آپ جو ہے اس میسج کو ریسیو کر لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ میسج جانا کہاں پہ اگر اس کے لوکل نیٹ ورک میں ہی جانا ہے یعنی فرض کریں کہ میں وی یو سے کسی وی یو کے دوسرے صاحب کو ایک میسج بھیج رہا ہوں تو یہ لوکل نیٹ ورک میں میسج بھیج رہا ہوں تو S M T P server صاحب جو ہے اس میسج کو لے کے جو اسی نیٹ ورک کا پاپ تھری سرور ہے اس کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے اور جو لوکل یوزر صاحب ہیں جن کا اس پاپ تھری سرور پہ اکاؤنٹ ہے جب ان کو موقع ملے گا وہ اس پاپ تھری سرور سے کوئری کریں گے تھرو ہز اور ہر اون ای میل کلائنٹ تو ان کا ای میل کلائنٹ جو ہے وہ پاپ تھری سرور سے انکوائری کرے گا کبھی کوئی نیا میسج ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ میں نے بھیجا ہوا میسج تو پاپ تھری سرور کہے گا ضرور ہے تو یہ جو میرا جو ان کا ای میل کلائنٹ ہوگا اس پاپ تھری سرور سے میں نے جو میسج بھیجا تھا اس کو پکڑ لے گا تو یہ تو ایک سچویشن ہوئی کہ اگر میسج جا رہا ہو اسی نیٹورک میں تو S M T P server جو ہے لوکل پاپ تھری سرور کی طرف اس میسج کو فارورڈ کر دیتا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی نیٹ ورک میں نہیں جا رہا ہوتا ہے اس نیٹ ورک سے باہر جا رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ میں کہیں اور ایک ساتھ بیٹھے ہیں ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں S M T P server جو ہے اسی میسج کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے اس کی ڈیسٹینیشن کو دیکھتا ہے اور اس ڈیسٹینیشن سے ریلیٹڈ جو پاپ تھری جو S M T P server ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اس S M T P server سے کانٹیکٹ کرتا ہے جہاں پہ ریسیور آف دا میسج بیٹھا ہوتا ہے تو پھر جو میسج ہے وہ اس دوسرے S M T P server کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے S M T P server جو صاحب کے پاس جو وہ میسج پہنچتا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ یہ تو میرا میسج ہے تو یہ اپنا جو ان کا اپنے نیٹورک کا پاپ تھری سرور ہوتا ہے اس کی طرف فارورڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہی یوزر کو موقع ملتا ہے وہ اس پاپ تھری سرور سے کوئری کرتا ہے اور وہاں پہ اسے ایک نیا میسج نظر آتا ہے تو اس کا ای میل کلائنٹ جو اس نئے میسج کو کھینچ لیتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے پروسیس میں کئی کمپیوٹرز یا کئی سرورز انوالوڈ ہیں اگر میں کسی ایسے کلائنٹ کسی ایسے یوزر کے پاس بھیج رہا ہوں اپنے میسج کو کہ جو میرے لوکل نیٹ ورک میں نہیں ہے تو میرے کمپیوٹر سے جاتا ہے S M T P server پہ وہاں سے انٹرنیٹ کے تھرو جاتا ہے اس ریسیور کے S M T P server پہ وہاں سے اس کے پاپ تھری سرور سے اور پھر آخر میں وہ جو ریسیور ہے اس کے کمپیوٹر پہ جا کے وہ میسج رکتا ہے تو it's a multi step process and that is how the email system works اچھا ای میل ہے تو بڑی اچھی چیز بھائی اچھی چیز ہے تبھی تو billions of messages are exchange every day لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں اس کی سب سے بڑی خامی جو ہے وہ تو ٹائم کی ہے کہ it takes a minute or two for my message from here to go to somebody who sitting very very remote from me تو ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری چیز جو ای میل کے بارے میں مجھے بدر کرتی ہے وہ یہ کہ جب میں نے میسج بھیج دیا عموماً مجھے یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ پہنچ گیا اور پڑھ لیا گیا کچھ طریقے ہیں ایسے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا تو میں میسج جب بھیجتا ہوں میرے پاس فوراً کوئی رسپانس نہیں آتی کہ ہاں جی میں نے پڑھ لیا سمجھ لیا پہنچ گیا ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ ای میل کے ذریعے میں ایک کانورسیشن نہیں کر سکتا ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو میرے سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہے میں ایک ای میل میسج بھیجتا ہوں وہ ان کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کو کھولتے ہیں پڑھتے ہیں پھر سوچتے ہیں اس کا میسج رائٹ کرتے ہیں وہ میرے پاس آتا ہے میں اسے کھولتا ہوں so it's a longest cumbersome process تو ایک کانورسن جو ہے نا یہ ٹو اینڈ فرو والی یہ ای میل کے ذریعے کرنا خاصا کمبرسم ہے یہ جو تینوں پرابلم میں نے آپ کو بتائیں یعنی سلو رسپانس ٹائم کی اس کے علاوہ یہ کہ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میسج پہنچ گیا یا نہیں پہنچا اور آخری یہ کہ کانورسیشن کرنا ذرا مشکل لگتا ہے ای میل کے ذریعے یہ تینوں پرابلم جو ہیں یہ ایک اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سالو ہو سکتی ہیں which is called instant messaging in short اسے ہم آئی ایم بھی کہتے ہیں تو اب جناب ہم انسٹنٹ میسجنگ کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے انسٹنٹ میسیجنگ جو ہے اب انٹرنیٹ پہ خاصی آسانی سے اویلیبل ہے آئی سی کیو جو تھا that was the flag bearer اس کے بعد AIM A O L instant messenger شاید اس کا یہ نام ہے اس کے علاوہ ایم ایس این میسنجر جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ خاصا پاپولر ہوتا جا رہا ہے یاہو کا بھی اپنا ایک میسنجر ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ والے جو آئی ایم سروسز ہمیں یاہو کے ذریعے یا پھر مائکروسافٹ کے ذریعے یا پھر او ایل کے ذریعے یا پھر آئی سی کیو کے ذریعے اویلیبل ہیں ان کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اس ان کے ذریعے اگر ان کو ہم نے یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے کانٹیکٹس کی ایک لسٹ بناتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو انٹرنیٹ پہ ہیں اور جن سے اکثر ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے اور اب جب ہماری لسٹ بن جاتی ہے تو ان میں سے کسی بھی ایک کانٹیکٹ کو اگر میں کوئی میسج بھیجنا چاہوں وہ خاصا آسان ہے یعنی یہ جو آئی ایم کے سروس ہے یہ ان لوگوں کو میسیجز بھیجنا میرے لیے خاصا آسان کر دیتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ میسیجنگ کس طرح ہوتی ہے کہ ہم اس انسٹنٹ میسیجنگ سروس کو آخر کس طرح یوز کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ میں نے اپنا انسٹنٹ میسنجر کھول لیا تو میرے کانٹیکٹ جو ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی آن لائن آتا ہے یعنی اپنا انسٹنٹ میسنجر کھولتا ہے تو مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے جب بھی میرا کوئی کانٹیکٹ جو ہے وہ آن لائن آتا ہے اسی طرح ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی آن لائن ہوں اب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ان صاحب کو میں نے ایک میسج بھیجنا ہو تو میں ان کے نام پہ کلک کرتا ہوں ایک ونڈو کھل جاتی ہے اس میں میں ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہوں جو ہی میں انٹر دباتا ہوں تو جو میسج میں نے ٹائپ کیا تقریباً فوراً ان صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ جواب ٹائپ کرتے ہیں وہ انٹر دباتے ہیں وہ میسج جو ہے تقریباً فوراً میرے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس میں کی چیز کیا ہوئی کہ کمیونیکیشن جو ہے آلموسٹ انسٹنٹینیسلی ہو رہی ہے مجھ سے ان تک اور واپس ان سے مجھ تک that is the key attractiveness of this instant messaging technology اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ دیکھیے یہ تو میں ایک ساتھ سے بات کر رہا ہوں نا ان کے لیے میں نے ایک ونڈو سی کھولی ہوئی ہے جس میں ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں میں ایسی کئی ونڈوز کھول سکتا ہوں تو میں بیک وقت کئی لوگوں سے انسٹنٹ میسجنگ کر سکتا ہوں ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا کمرسم ہو جاتا ہے اگر آپ چار پانچ لوگوں سے انسٹنٹ میسجنگ کر رہے ہو لیکن دو ایک سے کرنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ it's it's a true conversation I type something he اور شی ٹائپ سم تھنگ میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں تو یہ ٹو اینڈ فرو خاصی تیزی سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے and that's why it is very attractive اور اسی لیے انسٹنٹ میسجنگ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ہمیں پتا لگ گیا کہ انسٹنٹ میسیجنگ جو ہے وہ یوز کیسے کی جاتی ہے میں کسی دوسرے حساب سے انسٹنٹ میسیجنگ کے ذریعے کس طرح ایک کانورسن کر سکتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے اس میں آپ سب سے پہلی چیز تو یہی کہ آپ اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں اس میں جو انسٹنٹ میسیجنگ کا کلائنٹ ہے آپ کے کمپیوٹر پہ اس کو لانچ کرتے ہیں جب وہ کلائنٹ لانچ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک بات کرتا ہے وہ یہ کہ وہ جاتا ہے انٹرنیٹ پہ وہاں پہ تلاش کرتا ہے آئی ایم کے سرور کو انسٹنٹ میسجنگ کا ایک خاص سرور ہے جس کا میرے کلائنٹ کو پتا ہے اس کو تلاش کرتا ہے اور اس میں لاگ ان کرتا ہے اس طرح اس سرور کو پتا لگ جاتا ہے کہ جناب یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ آن لائن ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ میرا جو انسٹنٹ میسجنگ کلائنٹ ہے لاگ ان کرنے کے بعد اس آئی ایم سرور کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی یہ جس کمپیوٹر سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا آئی پی ایڈریس جو ہے وہ یہ یہ ہے یعنی میرا آئی پی ایڈریس جو ہے اس آئی ایم سرور کو اس کے بارے میں بتاتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیشن بھی بھیجتا ہے یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ میری کمیونیکیشن انفارمیشن ہے یعنی اگر وہ سرور میرے سے بات کرنا چاہے تو اس کو اگر آئی پی ایڈریس پتا ہو تو آسانی سے کر سکتا ہے وہ اچھا جناب اب یہ آئی ایم سرور ایک چیز کرتا ہے وہ یہ کہ جو میں نے اس کو اپنی کمیونیکیشن انفو بھیجی نا جس میں آئی پی ایڈریس شامل ہے اور بھی کئی چیز شامل ہیں ان پہ بیس کر کے ایک چھوٹی سی فائل بنا لیتا ہے ٹیمپریری سی فائل اور اسے اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے اس کے بعد یہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ڈیٹا بیس میں دیکھتا ہے کہ یہ صاحب جن کی میں نے ابھی ٹیمپری فائل بنائی ہے ان کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ کدھر پڑے تو وہ میرے کانٹیکٹس کی لسٹ جو ہے نا وہ نکالتا ہے وہ لسٹ میرے پاس بھی بھیجتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کرتا ہے سرچ کرتا ہے کہ اس لسٹ میں سے کون کون سے لوگ اس وقت آن لائن ہیں جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کے بارے میں پھر یہ مجھے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے کانٹیکٹ میں فلانے فلانے صاحب جو ہیں وہ کرنٹلی آن لائن ہے نہ صرف یہ بلکہ ان صاحبان کو بتاتا ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں اس وقت آن لائن آ چکے ہیں نہ صرف یہ یہ انہیں بتاتا ہے کہ میں آن لائن آ چکا ہوں میری کمیونیکیشن انفو ہے وہ بھی ان تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح ان کی کمیونیکیشن انفو یعنی ان کا آئی پی ایڈریس وغیرہ وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس سچویشن پہ اب اب یعنی اسٹیج یہ پہنچ گئی ہے کہ میرے کانٹیکٹ جو ہیں انہیں میرا آئی پی ایڈریس معلوم ہے میری کمیونیکیشن انفو معلوم ہے اور مجھے ان کی معلوم ہے تو اگر مجھے کسی دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی نمبر معلوم ہو انہیں میرا معلوم ہو تو ہم میں سے جو چاہے وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ میں ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرتا ہوں ان سے میں ڈائریکٹلی ایک کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرتا ہوں یہ جو ہے نا یہ ایک peer to peer communication channel ہے اس میں کوئی سرور نہیں ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں you go through some other machine you go through some other server لیکن انسٹنٹ میسجنگ میں ایک peer to peer communication channel بنتا ہے ڈائریکٹ چینل بیچ میں کوئی سرور وغیرہ انوالو نہیں ہے تو جناب ہمارا کنیکشن قائم ہو گیا ہم نے آپس میں گپ شپ کرنی شروع کر دی اب ہوتا یہ ہے کہ میرا کوئی اور کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ آن لائن آتا ہے وہ آن لائن آتا ہے تو وہ آئی ایم سرور کو یہ بتاتا ہے آئی ایم سرور کو پتا ہے کہ یہ میرا کانٹیکٹ ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے نہ صرف مجھے بتا دیتا ہے مجھے یہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کا ان کی جو کمیونیکیشن انفارمیشن ہے وہ بھی مجھے پتہ لگ جاتی ہے ان کا آئی پی ایڈریس مجھے پتہ لگ جاتا ہے تو اب میں چاہوں تو ان سے اپنا ایک کمیونیکیشن چینل اوپن کر سکتا ہوں simultaneously I can have more than one communications اور یہ جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں both of them are happening over P to P networks P to P communication channels یعنی پیئر ٹو پیئر یہ نیٹ ورک بنا ہوا ہے مجھ میں اور میرے پہلے کانٹیکٹ میں مجھ میں اور میرے دوسرے کانٹیکٹ اچھا جناب گپ شپ بہت کر لی اب میں کہتا ہوں کہ اچھا اب تو میں لاگ آف کرنا چاہتا ہوں تو جو ہی میں لاگ آف کرتا ہوں میرا جو آئی ایم کلائنٹ ہے وہ فوراً آئی ایم سرور کو بتاتا ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہے لاگ آف کر گئے تو آئی ایم سرور صاحب جو ہیں وہ دو چیزیں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو میری ٹیمپری فائل تھی اس کو صاف کر دیتے ہیں اس کو اریز کر دیتے ہیں دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو میرے دو کانٹیکٹس تھے ان کو میسج بھیجتے ہیں کہ یہ صاحب جو ابھی آن لائن تھے نو no مور اب وہ آن لائن نہیں ہے اب وہ آف لائن ہو چکے ہیں تو یہ تھا جناب پروسیس جس کے ذریعے انسٹنٹ میسجنگ ہوتی ہے اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہی کہ انسٹنٹ میسجنگ جو ہے اس میں شروع میں سرور کا ایک رول ہوتا ہے بعد میں کوئی رول نہیں ہوتا بعد میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے between the two between the between the two I M clients تو یہ سرور لیس کنیکشن جو ہوتا ہے سرور کے بغیر یہ جو کنیکشن ہوتا ہے سرور کے بغیر یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اب پی ٹو پی کنیکشن اور اب peer to peer connection peer to peer networking خاصی پاپولر ہوتی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ زیادہ زیادہ سے سنیں گے as the time goes on اچھا اب یہ یہی جو اسکیم تھی آئی ایم کی اس کے بارے میں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جناب آخر میں تو ایک پی ٹو پی کنیکشن ہی بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا then why do we need this I M server اس کی کیا ضرورت ہے مجھے اس کا آئی پی ایڈریس معلوم ہے اسے میرا معلوم ہے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں why do we require this I M server why do we require this intermediary جس کو ہم انسٹنٹ میسجنگ سرور کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے why do we require that server آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جناب اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً جو لوگ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں عام یوزر جو ہیں خاص طور پہ جو گھر سے لاگ ان کرتے ہیں ان کا کوئی ذاتی پرماننٹ آئی پی ایڈریس نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ ان کا آئی ایس پی جو ہے جو ہی وہ لاگ ان کرتے ہیں اپنے آئی ایس پی پہ ان کا آئی ایس پی ان کو ایک ٹیمپرری سا آئی پی ایڈریس دے دیتا ہے تو اگر میں آج لاگ ان کرتا ہوں میں اپنے گھر سے میرا ایک آئی پی ایڈریس ہوگا اگر میں پرسوں کروں گا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے so the key problem is that generally users do not have permanent I P addresses اس لیے میں کسی دوسرے صاحب کو جو جرمنی میں بیٹھے ہوئے اپنا آئی پی ایڈریس نہیں دے سکتا کیونکہ میرا آئی پی ایڈریس تو روز چینج ہوتا ہے یہ پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے جو آئی ایم سرور والی اسکیم جو ہے نا وہ خاصی کارآمد ہے ایک اور چیز یہ بھی کہ دیکھیے میں میں اپنے گھر تو ایک پرماننٹ آئی پی ایڈریس فرض کریں لے سکتا ہوں میرے تھوڑے سے پیسے لگیں گے لیکن میں لے لوں گا فرض کریں کہ میں کہیں اور جاتا ہوں میں آپ کے گھر آتا ہوں آپ کے گھر سے میں انسٹنٹ میسجنگ جو جرمنی میرے دوست بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اب میرا آئی پی ایڈریس تو چینج ہو چکا آپ کا کوئی اور ہے میرے گھر کا کوئی اور ہے تو اگین یہ جو سرور بیس اسکیم ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر سے بھی بڑی آسانی سے آئی ایم سرور پہ لاگ ان کرتا ہوں کیونکہ اس کا ایڈریس تو پرماننٹ ہے اور اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی اس وقت میرا آئی پی ایڈریس یہ یہ ہے اور وہ میرے سارے کے سارے کانٹیکٹ جو ہیں میرے سارے کے سارے دوست جو ہیں انہیں اس آئی پی ایڈریس کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ جو سرور بیس اسکیم ہے یہ خاصی یوزفل ہے it removes the need for permanent I P addresses it gives me true mobility آخری جو انٹرنیٹ سروس جس کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ ہے V O I P voice over I P voice over the internet protocol V O I P میں کیا ہوتا ہے اس میں وائس ڈلیور ہوتی ہے from one computer to another using the internet protocol اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ voice which is inherently analogue اس کو سب سے پہلے تو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پیکٹس میں بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آئی پی کے ذریعے اس کو ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے کسی بھی ٹی سی پی آئی پی پہ یعنی عموماً جس طرح انٹرنیٹ پہ سے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ڈیجیٹل فارم میں کنورژن اس کے بعد پیکٹس میں کنورژن اور اس اس کے کے بعد بعد ٹرانسمیشن ریسیونگ اینڈ میں الٹا پروسیس ہوتا ہے وہاں پہ ریسیو ہوتے ہیں پیکٹس کو اکٹھا کر کے میسج بنایا جاتا ہے اس کو پھر اینالاگ فارم میں لایا جاتا ہے اس کو پھر کسی اسپیکر پہ دے دیا جاتا ہے تاکہ یوزر جو ہے اس کو سن سکے اب یہ جو ویو آئی پی ہے یہ اس کے چار موڈس ہیں چار چار موڈز ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے درمیان ایک ویو آئی پی کی سروس شروع کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو ایک کمپیوٹر اور ایک ٹیلی فون میں ایسا ایک کنیکشن بنا سکتے ہیں کہ میں کمپیوٹر کے ذریعے بات کر رہا ہوں لیکن ریسیور جو ہے اس نے ٹیلی فون عام ٹیلی فون جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یعنی میں اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ان کا فون نمبر ڈائل کرتا ہوں تیسرا جو ہے وہ ہے ٹی ٹو سی یعنی ٹیلی فون سے کمپیوٹر کہ ایک صاحب ہیں ٹیلی فون پہ وہ ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور گھنٹی کہاں بجتی ہے گھنٹی بجتی ہے میرے کمپیوٹر پہ اور آخری پاسبلٹی جو ہے وہ ہے یعنی ٹی ٹو ٹی یعنی telephone to telephone کہ یہاں سے ایک صاحب ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں گھنٹی وہاں پہ ایک ٹیلیفون پہ بچتی ہے لیکن بیچ میں کہیں بیچ میں جو ہے ایک T C P I P network ہے یا پھر انٹرنیٹ ہے بیچ میں ایک دم مجھے یاد ہے مجھے آسٹریلیا سے ایک صاحب نے فون کیا تھا موبائل فون پہ آواز کچھ مناسب نہیں آ رہی تھی تو پتا لگا کہ انہوں نے ان کی موبائل فون سروس جو ہے خاصی چیپ تھی خاصی سستی تھی کیونکہ موبائل سروس جو ہے وہ انٹرنیٹ کو بیچ میں لے آتی تھی تو شاید آسٹریلیا میں کالس تو مناسب طریقے سے ہو جاتی ہوں لیکن وہاں سے جب یہ پاکستان کال آئی تھی تو اس کی کوالٹی خاصی خراب تھی لیکن the key point over there was کہ it was a call being transmitted over the internet لیکن دونوں طرف لوگ جو ہیں عام فون کے ذریعے ہی بات کر رہے تھے اب یہ وی آئی پی جو ہے اس میں ہم کیوں انٹرسٹڈ ہیں اس میں ہم اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ بہت سستی ہوتی ہے compare to regular phone calls it is very very cost effective لیکن اس میں ایک نقصان بھی یہ ہے وہ یہ کہ وائس کی کوالٹی جو ہے وہ کوئی اتنی زبردست نہیں ہوتی وہ ایپ میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے تو جناب آج ہم نے ان کنکلوژن آج ہم نے چھ انٹرنیٹ کی سروسز کا تذکرہ کیا اور اس میں میری فیوریٹ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو شاید علم ہو ہی گیا ہو اس پہ ہم نے ٹائم بھی زیادہ اسپینڈ کیا وہ یہی انسٹنٹ میسیجنگ ہے میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سروس سب سے زیادہ گرو کرے گی لیکن ان چھ سروسز کے تذکرے سے پہلے ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کی وہ یہ کہ انٹرنیٹ میں ایڈریسنگ کس طرح ہوتی ہے انٹرنیٹ میں کمپیوٹرز کو جو ہم نام دیتے ہیں ان کو اگر پکارنا ہو اس کے لیے ان کے ہمیں نام کی ضرورت ہوتی ہے وہ نام کس طرح دیتے ہیں ان کو ایڈریس کس طرح کرتے ہیں تو آج ہم نے آئی پی ایڈریسنگ کی بات کی اور اس سے ذرا ہیومنس کے لیے جو آسان ہے D N S domain name system والی اسکیم اس کا بھی تذکرہ کیا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز ہے اس کا تیسرا لیکچر ہے نیکسٹ ٹائم ہم نے پریزنٹیشنس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن ہمارا تینتیسواں لیکچر جو ہے وہ خاصا انٹرسٹنگ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ گرافکس اور اینیمیشن جو ہوتی ہیں کمپیوٹنگ میں یہ کیا ہوتی ہیں ان کا کیا رول ہے ان کے کیا فوائد ہیں اور ان کے ذریعے ہم کیا کام لے سکتے ہیں کمپیوٹنگ میں تو جناب تینتیسویں لیکچر کا ٹاپک ہوگا گرافکس اینڈ اینیمیشن تو انٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ